حیض کا مسئلہ بہت لمبا ہے سمجھا نہیں سکتا اس لیے مختصرا میں کہتا ہوں کہ اس کی کم از کم یاد تین دن ہے اور سے زیادہ سے زیادہ دس دن ہے تین دن سے پہلے بند گیا گیا تو ہے مسئلہ کہ پھر بعد میں آ جائے یہ مسئلہ لمبا ہے احتیاط اسی میں ہے دس دن اگر گم ہو گیا تو دس دن ہم استری نہ کریں دس دن سے اوپر چلا گیا پھر بیماری ہے اور اتنا آ کر نماز پڑھے اور مرد بھی ہم بستری کر سکتے ہیں اس حیض کے دوران اندر اگر ہم بستری کرے گا تو چار ماہ سے سونا یا چار ماہ سے سونے کی قیمت وہ صدقہ کرے گا پھر بیوی کے ساتھ ہم استری پوچھیے حیض میں نہیں جانتے نفاس جو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی کم از کم مدت نہیں ہے بعض عورتوں کو آتا ہی نہیں بعض کو دو چار پانچ دس پندرہ پندرہ بیس چالیس دن جو ہے یہ آخری مدت ہے پہلے بھی عورت پاک ہوتی ہے جب بھی پاک ہو جائے عورت نہ نماز پڑھے مت بھی جا سکے اب طلاق کا مسئلہ جو احسن طلاق اسلام میں ہے اگر مرد کو غصہ آ بھی گیا تو ایک بار کہے بس یہ تین طلاق یہ جہال جہلانہ طلاق ہے بالکل ایک دفعہ کہے اگر تین توہر کے بعد مرد بیوی اس عدت میں عدت کے اندر اندر آپس میں راضی پازی ہو گئے مل گئے تو نکاح کی ضرورت نہیں اسے طلاق رجئی کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں طلاق رجعی یہ زندگی میں دو بار استعمال کر سکتا ہے اگر تیسری بار کرے گا تو مغلزہ پڑ جائے گا آسن نہ اپنے آپ کو موقع دیا نہ بیوی کو رٹا لگا دیا طلاق طلاق طلاق یہ جہلانہ طلاق اس سے گریز کرنا چاہیے حلالہ کرتے نہیں رکھ لیتے ہیں کرتے رہتے ہیں یا وہ غیر مقلدوں کے پاس جاتے ہیں اس لیے اس نکاح میں ایسے مسائل بتانا جو ضروری ہیں یہ بالکل ضروری ہیں کہ بتایا جائے لوگوں کو ایسا پتہ تو نہیں ہوتا وہ تو گناہ کر جاتے ہیں اب زہار بیوی کو اپنی کسی محرم سے تشبی دینا تو ماں جیسی ہے بہن جیسی ہے پپی جیسی ہے بھتیجی جیسی ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اب ہم بستری حرام ہو جائے گی اس کا اگر وہ غلام رکھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے نہیں رکھتا تو ساٹھ روزہ لگاتار اگر ساٹھ روزہ نہیں رکھ سکتا پھر ساٹھ مسکین کو کھانا کھلائے پھر بیوی اس پر حلال ہو غسل ہر ایک کو ہے نماز کی طرح وضو کرو فوراً پیشاب کرو عورت ہو ہو پیشاب فوراً کرو وضو کر لے اگر سونا ہے تو کلی کر کے سوئے پانی کھا بھی سکتا ہے پی بھی سکتا ہے لیکن ہمیشہ عادت نہ بنائے کہ رزق میں کمی آتی ہے حرام نہیں ہے کھانا پینا کلی کر کے کھا سکتا ہے پی بھی سکتا ہے اس کے بعد ہاں تین چیزوں کا خیال کرنا ہے ناک میں پانی یہ کوٹ تر کرنا گرگڑا کرے اگر روزہ ہے تو احتیاط کرے گرگڑا کرے خوب اگر پانی پی بھی گیا کلی ہو جاتی ہے تو باقی سر سے لے کر ناخن تک کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے خوب اگر عورت کے بال گلے ہوئے ہیں تو منڈو میں پانی بہا دے کوئی بال چھوڑنے کی ضرورت نہیں پاک ہو جائے گی جہاں جوڑ ملتے ہیں کیسی ہاتھ کریں بنگلو میں ہاتھ پھیرے ناک میں ہاتھ پھیرے جہاں جہاں جوڑ مل جاتے ہیں بند کر کے دو کوئی جہاں وال کے سر برابر بھی خوش رہے گی رہے گی تو وہ اس کے بعد ہے ادب کوئی مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کابے شریف کی طرف منہ کر کے نہیں کر سکتے سخت منع بلکہ جان کے کرے گا تو ایمان جانے کا بھی خطرہ نہ بیوی مرد کا منہ کعبے کی طرف ہو نہ پشت یعنی شمال کہتے ہیں یہ سخت احتیاط مطلب بہت بڑا گنا ہے کاب شریف کی طرف منہ کر کے ہم مستری کرے یا پشت حساب بھی نہیں کر سکتا نہ پشت دے کر اس لیے بیت الخلا چاہیے تو وہ بھی شمال انجن بنانے بہت ایک بندے تھوک دی در حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیچھے نماز مت کرو یہ بہت برکت آج تو منہ کر کے پیشابی کر دیتے ہیں بہت ہمارا برکت والا علاقہ بہت یہ سمت بہت برکت اور ادب والی ہم کر کے پیشاب کر سکتا ہے ہم مستری بھی نہیں کر سکتا سمجھ گئے نا دوسرا میں ضمن کہہ دیتا ہوں کہ عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ رشتہ داروں کے ماحول کی واقف ہوتی ہے غیروں کے ماحول کا اسے پتہ نہیں ہوتا آتے ہی ساتھ اپنا حق مانگے آج کل جو رشتے یہ بگاڑ ہو رہا ہے نا یہ سسوں کی وجہ سے سسو جو ہیں وہ خدا بنی بیٹھی ہیں وہ کہتے ہیں ہر وقت ہمارا سیدھا کرو پتہ نہیں کیا کیا ہم خدا رسول کے بے فرمان ہیں اللہ کی بندی ادھر تیرا بیٹا ہے تیرا خون ہے غیر ہے تو اور غیر برابر کھینچو کچھ رحم کرو ماں کو حوصلہ کرنا چاہیے تاکہ بیٹے کی گزران بہت گزران ہے اسی وجہ سے کہ سسو فراؤن بنی ہوئی ہیں وہ خدا رسول سے بھی اپنا حق اوپر سمجھتی ہر وقت آج بیٹا فرما بردار نہیں ہے تو غیر سے اتنا توقع رکھتی ہے ارے بڑا اسے کہتے ہیں جس میں حوصلہ بڑا ہو بڑوں کے لیے پیار اور چھوٹوں کے لیے ادب بڑا محبت کرے چھوٹا ادب کرے جب بڑا محبت نہیں کرے گا اپنا پھر چھوٹا بھی اپنی پرائز سے کوتا ہی کرے گا ناجائز ماں کی بات ہاتھ باندھ لو ماں ماں وہ غیر ہے وہ بھی کھینچے میری گل یہ شیطان بیوی بچوں کو لڑاتا ہے بیوی کو توڑتا ہے کہ تاکہ بندے گناہ کرے شیطان کا یہی کام ہے مرد بیوی کو توڑے گا مرد کی مجبوری ہے اگر وہ چلی گئی گناہ میں لگ جائے گا شیطان خوش ہوگا تو ماں نے جان کر بیٹے کو جہنم میں ڈالا اپنے ماں کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے ہاتھ جوڑ کر سے منت ماں وہ غیر ہے میں تیرا خون ہوں جس طرح وہ مجھے کھینچے تو بھی اس طرح کھینچتے فرق تو نہ رہا وہ بنا جائز اختیار اپنے اختیارات کا تصرف کرتی ہیں بہت گزرانے تلاک ہونے کسی وجہ بہنیں اور سسوں اور کہتی ہیں بس تم ہماری غلام کا بن کے رہ چیتا کر اور خود ہم خدا رسول کے بے فرمان ہے بزرگ فرماتے ہیں دو کم از کم دو تین مہینے اسے مہمان کی طرح رکھو تاکہ اسے غیروں کے ساتھ گزارنے کا تری آ جائے پھر اس کو ایسا ایسا خود ڈھل جائے گی باقی یہ دعا مانگتے ہیں جو نوز جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نبیوں کو گنتے ہیں جس نبی کی محبت جو ہوتی ہے وہ نفسانی خواہشات کو ہمارے عقل سے بھی پالا کرا ہے وہ تو اللہ ہوتی ہے جو کسی نبی کو محبت بےمانو مانو ہے وہ کسی ولی کو نصیب نہیں ہو سکتی اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی وہ کسی رسول نبی کو نصیب تو اپنے لیے مانگ رہا ہے ایسا دعا مانگنا بھی کفر ہے ہاں یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں محبت عطا فرمائے کل الحمد ان اللہ و للہ